السلام علیکم اسٹوڈنٹس I am Waseem Ikram this is the forty forty first lecture in series of five on digital logic design کیسے آپ اچھے ہوں گے پچھلے دو لیکچر سے ہم میمری پہ ڈسکشن کر رہے ہیں آج بھی انشاء اللہ میمری پہ ڈسکشن جاری رہے گی آئیے اس سے پہلے کہ ہم آج کی ڈسکشن شروع کریں لاسٹ لیکچر کے کانٹینٹس کو ریوائز کر لیتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی static RAM synchronous static RAM synchronous static RAM basically کیا ہے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو اے سکون ریم ہے اس میں جو ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو سگنلس مائک پروسیسر جنریٹ کر رہا ہے وہ اے سنکونس ہے کلاک کے ود رسپیکٹ ٹو نہیں ہے سو میموری کا جو ایکسیس ٹائم ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر فاسٹ میموری ہے آپ کم ٹائم میں ریڈ رائٹ آپریشن کر پائیں گے اگر سلو میموری ہے تو آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم سنکونس میموری یوز کرتے ہیں سنکونس میموری میں بیسکلی اسی طرح کی ارے ہوگی جس میں انفارمیشن اسٹور ہو رہی ہے اسی طرح کے ایڈریس ڈی کورز ہوں گے ان کے علاوہ کچھ لیچز ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ لیچز جو ہیں جتنے بھی کنٹرول سگنلز ہیں ان کو لیچ کر لیتے ہیں کلاک سگنلز پہ سو مائکرو پروسیسر جو ہے سنکونس ریم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے through the address bus through the data lines control lines and the clock signal clock signal پہ یہ سارے انفارمیشن لیچ ہو جائے گی اور پھر کلاک ریٹ پہ جو میموری ہے وہ اپنا کام کرے گی ریڈ آپریشن کر سکتے ہیں رائٹ آپریشن کر سکتے ہیں اس میں اس میں ہم نے ایک بات دیکھی تھی جو برسٹ موڈ تھا برسٹ موڈ میں وہ سنکونس ریم ہے اسی وجہ سے برسٹ موڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے برسٹ موڈ میں بیسکلی ہوتا کیا ہے اگر آپ چار یا آٹھ یا سولہ جو ہے کنٹینیوس لوکیشن میموری لوکیشن کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو عام میموری میں جو اے سنکونس میموری ہے اس میں آپ کو چار یا آٹھ یا سولہ ڈفرنٹ ایڈریسز جنریٹ کرنے پڑیں گے اور پھر ان لوکیشنز سے آپ ریڈ یا رائٹ کر سکتے ہیں اس میں ٹائم زیادہ لگے گا برس موڈ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایڈریس جو ہے جو بیس ایڈریس جس کو کہا جاتا ہے اس کو آپ لیچ کر لیں جو سنکونس ریم میں ایڈریس ڈیکوڈر کے آگے جو لیچ لیچ ایڈریس ڈیکوڈر سے پہلے لگی ہے اس میں یہ انفارمیشن ایڈریس جو ہے لیچ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے برس موڈ اس کو آپ ایکٹیویٹ کر دیں گے برس موڈ میں بیسکلی اس ایڈریس کو انٹرنلی انکریمنٹ کرے گا اور ہر کلاک پلس پہ آپ بیسکلی ایک ریڈ یا رائٹ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں سو so اس Got it. کرتے ہوئے سگنل اور آخر میں ڈیٹا این سگنل پہلے روڈ ایڈریس اپلائی ہوگا اس کے بعد کالم ایڈریس اپلائی ہوگا جو رو ایڈریس لیش ساتھ میں کالم ایڈریس ٹروپ کو ایکٹیویٹ انفارمیشن ہے کالم ایڈریس لیچ میں رائٹ سگنل جو ہے ایکٹیو لو سگنل ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آف کورس لو کر رہے ہیں رائٹ سگنل جو ہی ایکٹیویٹ ہوگا رو ایڈریس اور کالم ایڈریس کی مدد سے ہم نے اپروپریٹ لوکیشن جو ہے جو سیل ہے جو انفارمیشن اسٹور ہے وہ سلیکٹ کر لی ہوئی ہے سو تھوڑے ڈیلے کے بعد ڈیٹا ان لائن پہ ہم انفارمیشن اپلائی کریں گے جو کہ اس لوکیشن پہ ہم نے رائٹ کرنی ہے سو جو ہی رائٹ سگنل ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے بیسکلی اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ویلڈ ڈیٹا کو اسٹیبل رکھنا ہے جو کہ ہولڈ ٹائم ہے اس سے پہلے بھی ویلڈ ڈیٹا کو کچھ منیمم ٹائم کے لیے اسٹیبل ہونا چاہیے ابھی ہم نے ڈائنامک ریم کا ریڈ سائیکل ٹائم اور رائٹ سائیکل ٹائم دیکھا بیسکلی اگر آپ اس ریڈ سائیکل ٹائم کو رائٹ سائیکل ٹائم کو آپ کمپیئر کریں اسٹیٹک ریم سے تو ملتے جلتے ہیں ان میں جو فرق ہے وہ صرف آر ایس اور C S C S signals کا ہے اور row address and column address کا ہے کیونکہ ڈائنامک ریم میں جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی ایڈریس انفارمیشن ملٹی پلیکسڈ ہے جس طرح اسٹیڈک ریم میں ہم نے ریڈ سگنل جب ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو ریڈ ہم کر سکتے ہیں رائٹ سگنل کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو انفارمیشن جو ہے میموری میں اسٹور کر سکتے ہیں بالکل اسی طرح ڈائنامک ریم میں بھی ہو رہا ہے ان ٹائمنگ ڈائگرام میں ہم نے چپ سلیکٹ سگنل یا آؤٹ پٹ انیبل سگنل وہ نہیں دکھائے تھے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں فاسٹ موڈ ایکسس پہ بیسکلی ڈائنامک ریم میں جیسے کہ ہم نے بتایا دو انٹرنل لیچز ہیں جن میں ایک رو ایڈریس اسٹورڈ ہے اور ایک کالم ایڈریس اسٹورڈ ہے اس کی آرگنائزیشن پہ جو ڈائنامک ریم کی آرگنائزیشن ہے اس کو ذرا آپ ویژلائز اگر کریں آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ارینجڈ ہے in the form of rows and columns so اگر کسی ایک رو کو لے لیں اس کے ساتھ بہت سارے ٹرانزسٹر اینڈ کیپیسٹر کی کمبینیشن اٹیچڈ ہے لیٹ سے ایک one zero two four by one zero two four memory ہے ون میگا بیٹ میمری ہے سو so اس کے one zero two four rows ہیں اور one zero two four columns ہیں سو so کسی ایک رو کو اگر لے لیں اس اس کے ساتھ جو اٹیچ ٹرانزسٹرز اینڈ کیپیسٹرز ہیں وہ 1024 ہوں گے سو so جب بھی اس رو کو آپ سلیکٹ کریں گے سارے 1024 زیرو ٹو فور ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور ان کے جو کورسپونڈنگ کیپیسٹرز ہیں وہ اپنے کورسپونڈنگ کالم لائنس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اوکے okay. اب ایک جو رو ہے اس کو ہم ایک پیج کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں بیسکلی جب آپ پروگرام ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کوئی بھی کمپیوٹر جب پروگرام ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو انسٹرکشن جو ہیں وہ ایک سیکوینس میں ہوتی ہیں انلیس کہ آپ کا کوئی جمپ یا کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ آئے سو so, اگر آپ ایک پروگرام ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو ایک انسٹرکشن پڑھیں گے نیکسٹ انسٹرکشن پڑھیں گے تیسری انسٹرکشن پڑھیں گے اینڈ سو آن یہ جو انسٹرکشنز ہیں یہ بیسکلی سیکوینشل لوکیشنز میں پڑی ہوئی ہیں سو so, اسی طرح آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی ڈائنامک ریم ہے ایک رو میں جو کنزیکٹو یا سیکوینس میں جو کالمز ہیں وہ کنزیکٹو میموری لوکیشنز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سو so, اگر آپ نے ایک سیکوینس میں انفارمیشن پڑھنی ہے تو آپ ایک رو سلیکٹ کر لیں اس کا جو اسٹارٹ ایڈریس ہے وہ آپ اسٹور کر لیں رو کا اس کے بعد اگر ڈائنامک ریم میں یہ فیسلٹی ہو کہ وہ کالم جو ایڈریس ہے خود سے انٹرنلی ایکٹیویٹ کر رہی ہو یا انکریمنٹ کر رہی ہو تو دیٹ مینس اب ہر رو میں سے ایک کالم سے انفارمیشن باری باری پڑھ رہے ہیں so basically fast mode access میں یہی ہو رہا ہے آپ ایک رو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد انٹرنلی جو ہے ڈائنامک ریم وہ کالم کو جو کالم ایڈریس لیچ ہے اس کے کانٹینٹس کو انکریمنٹ کر رہی ہے یہ انفارمیشن جو کالم ڈیکوڈر ہے اس کے پاس جا رہی ہے سو کالم ڈیکوڈر جو ہے ایک ایک کالم سلیکٹ کر رہا ہے سو دیٹ مینس آپ ڈفرنٹ سیل سے باری باری انفارمیشن پڑھ رہے ہیں فاسٹ پیج اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے انفارمیشن کو ریڈ یا رائٹ کرنے کا یہ فاسٹ ہے compare to single read write cell کو اگر آپ کے پاس لیٹ سے ملٹیپل سیلز ہیں ان ساروں کو باری باری پڑھنا ہے تو بیسکلی آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو رو ایڈریس بھیجنا ہوگا کالم ایڈریس بھیجنا ہوگا ادھر سے آپ انفارمیشن ایکسیس کریں اس کے بعد دوبارہ سے آپ رو ایڈریس بھیجیں گے کالم ایڈریس بھیجیں گے دوسرا سیل آپ ایکسیس کریں گے سو فاسٹ موڈ میں آپ کو باری باری یا ریپیٹڈلی رو ایڈریس نہیں بھیجنا پڑ رہا رو ایڈریس سیم ہے اسی رو میں سے ڈفرنٹ کالمز آپ پڑھ رہے ہیں سو یہ دیکھتے یہ ٹائمنگ ڈائگرام کیسا ہوگا فاسٹ موڈ ایکسیس کے لیے fast page mode read cycle timing diagram دکھائے گئے سب سے اوپر ایڈریس سگنل دکھائے گئے سو شروع میں رو ایڈریس اپلائی کرتے ہیں رو ایڈریس لائنس پہ ساتھ میں آر ایس سگنل کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ایکٹیو لو ہے تو اس کو لو کر دیا سو جو ہی وہ لو ہوگا رو ایڈریس لیچ ہو جائے گا رو ایڈریس لیچ میں اس کے بعد جو کالم ایڈریس ہیں وہ ڈائنامک ریم انٹرنلی خود سے جنریٹ کر رہا ہے ایکسٹرنلی جو کالم ایڈریس ٹوپ سگنل ہے اس کو بار بار پلس کرنا پڑے گا سو so, پہلے کیس میں جو ہی column address strobe signal low ہوتا ہے پہلا کالم ایڈریس جنریٹ ہو جائے گا اس کے بعد جب دوبارہ سی اے ایس سگنل کو لو کرتے ہیں کالم ٹو ایڈریس جنریٹ ہو جائے گا اور اسی طرح اینڈ میں اگر آپ دیکھیں جو ہی column address strobe signal low ہوتا ہے کالم این کا ایڈریس جنریٹ ہو جائے گا ریڈ رائٹ سگنل بھی وہ کالم ایڈریس ٹروپ کے سگنل کے ساتھ ایکٹیویٹ یا ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں سو ٹائمنگ ڈائگرام میں ریڈ سائیکل دکھایا گیا ہے سو کالم ایڈریس جو ہی ایکٹیو ہوگا ساتھ میں ریڈ سگنل کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے سو ڈیٹا آؤٹ پہ ایک ویلڈ ڈیٹا انفارمیشن اویلیبل ہوگی جو کہ اس پرٹیکولر کالم سے پڑی گئی ہے دیٹ مینس کالم ون سے نیکسٹ کالم ٹو کو اگر دیکھیں کالم ٹو ایڈریس جب ہم اپلائی کرتے ہیں ایڈریس لائنس پہ سی اے ایس سگنل کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کالم ایڈریس لیچ ہو جائے گا یہ ڈی کوڈ ہوگا ایک کالم لائن سلیکٹ ہوگی کیونکہ ریڈ سگنل ہم نے ایکٹیو کیا ہوا ہے سو ہمارے پاس انفارمیشن آ جائے گی valid data data out line پہ اسی طرح آخری جو کالم ایڈریس ہے وہ ایڈریس لائنس پہ اپلائی کریں گے کالم ایڈریس سگنل کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں ریڈ سگنل بھی ایکٹیو کیا ہے سو آؤٹ پٹ لائن پہ انفارمیشن آ جائے گی جو کہ کالم این پہ اسٹور کی ہوئی ہے اس ٹائمنگ ڈایاگرام کو اگر آپ دیکھیں شروع میں صرف ایک رو ایڈریس لیچ ہوا ہے آر اے سگنل جو ہے throughout the read cycle active low رہ رہا ہے اور کنٹرول جو کالم ایڈریس سگنل ہے وہ ایکسٹرنلی باری باری اب پلس کر رہے ہیں to allow reading from different columns ابھی ہم نے فاسٹ پیج موڈ ایکسس کو دیکھا جس کی ہیلپ سے ہم ایک رو سے کمپلیٹ انفارمیشن ریڈ کر سکتے ہیں یا رائٹ کر سکتے ہیں صرف ایک رو جو ایڈریس ہے اس کو لیچ کرنا ہوگا اور ایکسٹرنلی uh, جو کالم ایڈریس سگنل ہے اس کو باری باری پلس کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہم سیکوینشل uh, جو کالمز ہیں ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور ایکسیس کر رہے ہیں آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ریفریش سائیکل کی ڈائنامک ریم کی ہم نے جب شروع میں بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ کیپیسٹرز جو ہیں اپنی انفارمیشن لوز کر دیتے ہیں سو پیریوڈکلی ڈی ریم کو ریفریش کرنا ہوگا ریفریش بیسکلی دو قسم کا ہوتا ہے ایک برسٹ موڈ ہوتا ہے اور ایک ڈسٹریبیوٹیڈ موڈ ہوتا ہے برسٹ موڈ میں بیسکلی آپ جو ریڈ رائٹ نارمل آپریشن ہو رہے ہیں جو مائکرو پروسیسر کے تھرو ہو رہے ہیں ان کو آپ سسپینڈ کر دیتے ہیں ان کو نہیں ہونے دیتے اور آپ ریفریش سائیکل پورا ایک چلاتے ہیں ریفریش سائیکل میں تمام جو روز ہیں one at a time activate ہوتی ہیں یا سلیکٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو بھی جتنے بھی ٹرانزسٹرس ہیں یا سیلس ہیں اس رو کے ساتھ کنیکٹڈ وہ سارے کے سارے ریفریش ہو جاتے ہیں سو دیٹ مینس اگر آپ کے پاس one megabit dynamic RAM ہے جس کی one zero two four row lines ہیں اور one zero two four columns ہیں سو آپ کو one zero two four rows کو one at a time select کرنا ہوگا سو پہلی رو سلیکٹ کریں گے اس میں جتنے بھی one zero two four cells ہیں وہ ریفریش ہو جائیں گے اس کے بعد سیکنڈ رو کو سلیکٹ کریں گے اس میں ون زیرو ٹو فور جو سیلس ہیں وہ ریفریش ہو جائیں گے so basically one zero two four rows کو آپ اس ریفریش سائیکل میں باری باری سلیکٹ کریں گے ٹوٹل جو ٹائم لگتا ہے اس میں تقریباً رفلی ایٹ ملی سیکنڈس لگتا ہے سو ایٹ ملی سیکنڈس کے لیے مائکرو پروسیسر کو سسپینڈ کریں گے وہ ریڈ رائٹ آپریشن نہیں کر رہا میموری جو ہے ڈائنامک ریم جو ہے وہ ریفریش ہو جائے گی ڈسٹریبیوٹیڈ جو ریفریش میتھڈ ہے اس میں آپ مائکرو پروسیسر کو سسپینڈ نہیں کرتے بیسکلی مائکرو پروسیسر بھی اپنا ریڈ رائٹ کام کر رہا ہے اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ مائکرو پروسیسر میموری کو ایکسس نہیں کر رہا ریڈ نہیں کر رہا رائٹ نہیں کر رہا تو اس ٹائم میں آپ کا ریفریش سرکٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور میموری کو ریفریش کرنا شروع کر دے گا اب کیونکہ ایک سنگل سیکوینس میں ساری رو سلیکٹ نہیں ہو رہی تو آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ کون سی رو لاسٹ ٹائم سلیکٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ ریفریش ہوگی اب کون سی جو ہے نیکسٹ رو اس کو ریفریش کرنا ہے سو بیسکلی انٹرنل ایک کاؤنٹر ہوتا ہے جو اس کو اس پہ چیک رکھ رہا ہوگا رکھتا ہے کہ کون سی رو پہلے ریفریش ہوئی تھی اور نیکسٹ رو کون سی ہوگی اب اگر آپ سمپل میتھمیٹکس کو اب یوز کریں 1024 روز جو ہیں 8 ملی سیکنڈس میں ریفریش ہو رہے ہیں تو ایک رو جو ہے بیسیکلی کتنے ٹائم میں ریفریش کرنا ضروری ہے بیسکلی 7 کے قریب 7 مائکرو سیکنڈس کے قریب ٹائم آتا ہے سو ڈسٹریبیوٹیڈ موڈ میں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہر جو رو ہے 7 مائکرو سیکنڈ کے بعد ریفریش ہو جائے اگر یہ ٹائم جو ہے آپ میٹ نہیں کریں گے بیسکلی انفارمیشن لوز ہو جائے گی ریفریش سائیکل کے بھی دو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں ایک ہے row address strobe only R A S only اور دوسری جو ٹائپ ہے C A S before R A S R A S میں basically R A S signal activate ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہم ایک رو کو سلیکٹ کر رہے ہیں سی اے ایس سگنل جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے ایکسٹرنلی ہم ایک کاؤنٹر لگانا پڑے گا جو کہ وہ خود سے انکریمنٹ ہو رہا ہے اور روز کو باری باری سلیکٹ کر رہا ہے بیسکلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ریفریش سائیکل میں باری باری آپ نے روز سلیکٹ کرنی ہے تو وہ کیسے ہو رہا ہے ایکسٹرنل کاؤنٹر کی مدد سے جو آر ایس سگنل ہے انیشلی ایکٹیویٹ ہو جائے گا جو انیشل رو ہے اس کو لچ کر لے گا اس کے بعد جو ایکسٹرنل کاؤنٹر ہے وہ رو ایڈریس جنریٹ کرے گا اور ساری جو ڈائنامک ریم ہے وہ ریفریش ہو جائے گی جو دوسرا میتھڈ ہے C A S before R A S C A S normally اگر ریڈ رائٹ سائیکل کو دیکھا جائے تو آر اے ایس سگنل پہلے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کے بعد C A S signal activate ہوتا ہے اگر سی اے ایس سگنل پہلے ایکٹیویٹ ہو جائے اور اس کے بعد آر اے ایس ہو تو بیسکلی یہ سگنل ہے ایک ریفریش سائیکل کو رن کرنے کے لیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ریفریش کنٹرول سرکٹری ہے ڈائنامک ریم کے اندر وہ ایک انٹرنل کاؤنٹر کو سلیکٹ کر دیتی ہے سو انٹرنل کاؤنٹر جو ہے وہ رسپانسبل ہے ڈفرنٹ رو ایڈریس جنریٹ کرنے کے لیے اور اس کی مدد سے ہم جو ہے پوری ڈائنامک ریم کو ریفریش کر لیتے ہیں بیسکلی اگر آپ نے آپ کے پاس وہ پرانا ڈائگرام ہو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو اگر دیکھیں ایک ڈیٹا سلیکٹر لگا ہوا ہے ڈیٹا سلیکٹر کے دو ان پٹس ہیں ایک جو انپٹ ہے یہ انٹرنل جو کاؤنٹر ہے اس سے آ رہا ہے اور دوسرا جو انپٹ ہے ایڈریس لیچ سے آ رہا ہے address latch basically external address lines کے ساتھ کنیکٹڈ ہے so C A S before R A S میں جو ڈیٹا سلیکٹر ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہے انٹرنل کاؤنٹر کو سو انٹرنل کاؤنٹر سے جو ایڈریس جنریٹ ہو رہے ہیں جو رو ایڈریس جنریٹ ہو رہے ہیں وہ آگے address D one row at a time select کر رہا ہے ڈائنامک ریم کی بھی ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جیسے ہم نے اسٹیٹک ریم میں دیکھا تھا ایک سنکرونس ریم تھی اے سنکرونس ریم تھی اسٹیٹک ریم تھی اسی طرح ڈائنامک ریم میں بھی ڈفرنٹ موڈس ہیں ایک تو فاسٹ پیج موڈ ہے فاسٹ پیج موڈ میں ہم نے بتایا کہ شروع میں ایک رو سلیکٹ کر لیں گے پھر انٹرنلی جو ہے کالم ایڈریس انکریمنٹ ہوں گے جو کانٹینس لوکیشنز ہیں اس رو پہ سیلس جو ہیں وہ باری باری ایکسیس ہوں گے ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہم فاسٹ ایکسیس کر سکتے ہیں انفارمیشن کو اس میں جو ایشو ہے بیسکلی جو ہی C A S signal deactivate ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ڈیٹا آؤٹ بفر ہے وہ بھی ڈی uh, سلیکٹ ہو جاتا ہے دیٹ مینس آپ انفارمیشن آؤٹ پٹ پہ پڑھ نہیں سکتے دیٹ so مینس آپ کو پہلے انفارمیشن جو ہے جو پروسیسر ہے مائکرو پروسیسر ہے وہ انفارمیشن پڑے گا اس کے بعد سی ایس سگنل کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے سو اگر مائکرو پروسیسر لت سے سلو ہے یا کسی اور کام میں بزی ہے اس نے انفارمیشن نہیں پڑی تو سی ایس سگنل کو ڈی ایکٹیویٹ نہیں کرنا سو اس کی وجہ سے جو ڈیٹا ریٹ ہے جس پہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا ہمارے پاس دوسری ٹائپ کی ڈائنامک ریم ہے جس کو ہم کہتے ہیں extended output dynamic RAM extended output dynamic RAM میں اسی طرح فاسٹ پیج موڈ ہوگا جس میں آپ رو ایڈریس اسپیسیفائی کریں گے اس کے بعد انٹرنلی کالم ایڈریسز جو ہیں انکریمنٹ ہو رہے ہیں جب آپ کالم ایڈریس ٹروب اپلائی کر رہے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سی ایس سگنل جب ان ڈی ایکٹیویٹ ہوگا اس کی وجہ سے ڈیٹا آؤٹ پٹ بفر جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوتا دیٹ مینس ڈیٹا اس پہ موجود ہے یہ اس وقت ڈی ایکٹیویٹ ہوگا جب آپ نیکسٹ سی ایس سگنل کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں سو آپ کے پاس مزید ٹائم مل جاتا ہے for reading the data so basic difference دونوں میں یہ ہے تیسری جو ٹائپ ہے وہ سنکرونس ڈائنامک ریم ہے جو پہلے ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں وہ ہے basically asynchronous dynamic RAM synchronous dynamic RAM میں اگین لیچز ہیں اور یہ انفارمیشن اسٹور ہو رہی ہے اور وہ مائکروسر کے کلاک کی مدد سے چل رہی ہے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ریڈ اونلی میموری پہ ریڈ اونلی میموری جب ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اس میموری سے ہم سمپلی انفارمیشن ریڈ کر سکتے ہیں اس میں لکھ نہیں سکتے یوز کہاں ہو رہا ہے بیسکلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ڈیجیٹل سسٹم ہے جب آپ آن کریں اس کو کچھ انسٹرکشنز چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو انیشلائز کر لے یا بوٹ اپ جس کو کہتے ہیں سو so بیسکلی یہ جو انسٹرکشنز ہیں یہ بہت کم ہوتی ہیں جو کہ ایک چھوٹی سی ریم میں آپ اسٹور کر سکتے ہیں اب آف کورس اس کو اس انفارمیشن کو چینج آپ نے نہیں کرنا اگر آپ چینج کریں گے تو دیٹ مینس نیکسٹ ٹائم جب سسٹم کو آن کریں گے تو وہ پراپرلی آن نہیں ہوگا انیشلائز نہیں ہوگا اس میں روم کا جو اسٹرکچر ہے کافی سمپل ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا اسٹرکچر ہے کیسے انفارمیشن اسٹور ہو رہی ہے روم کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں آئیے پہلے ایک بریفلی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی ٹائپس ہیں اور کیسے ہم ان کو یوز کرتے ہیں روم جو ہے جو بیسک روم ہے اس کو ہم کہیں گے ماسک روم یہ جو ہے مینوفیکچر یہ خود سے اس کو پروگرام کر دے گا اس کے بعد آپ چینج نہیں کر سکتے مینوفیکچر بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا سو ونس اونلی ہے مینوفیکچرنگ ٹائم پہ آپ انفارمیشن اس میں رائٹ کر رہے ہیں ایک دوسری ٹائپ کی روم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروگرامیبل روم پی روم نارملی کتابوں میں بکس میں ڈیٹا شیٹس میں آپ کو نظر آئے گا پروگرامیبل جو روم ہے بیسکلی ایک دفعہ آپ پروگرام کر سکتے ہیں لت سے آپ کوئی یوزر ہیں کوئی اپلیکیشن آپ بناتے ہیں اس میں آپ کو ایک پی روم لگانی ہے سو so انفارمیشن جو ہے پی روم میں آپ برن کر دیں گے اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے چینج نہیں کر سکتے تو ایک بار پروگرام کرنے کی فیسلٹی ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ جو ہے اریزبل فرامس ہیں دیٹ مینس روم بیسکلی ہے جن کو آپ بار بار اریز کر سکتے ہیں انفارمیشن جو ہے اس میں سے آپ ریموو کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے پروگرام کر سکتے ہیں بیسکلی اس قسم کی جو پروگرامیبل روم ہے ریزیبل پروگرامیبل جو روم ہے یہ ادھر استعمال ہوگی جیسے لیب ورک میں آپ کو انفارمیشن جو کو آپ سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ نے انفارمیشن پہلے ڈالی ٹیسٹ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ سسٹم دوبارہ پراپرلی کام نہیں کر رہا تو آپ دوبارہ انفارمیشن اس میں پروگرام کریں گے جب فائنلائز ہو جائے گا سرکٹ تو پھر آپ بیسکلی ایک ماسک روم جو ہے اس کو پروگرام کر کے لگا سکتے ہیں اس میں جو اریزیبل پروگرامیبل رومس ہیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک جو ہے اس کو یو وی ای پروم کہتے ہیں یو وی کا مطلب ہے الٹرا وائلٹ سو بیسکلی جو روم ہے اس میں آپ نے پروگرام کر دیں انفارمیشن آپ نے اریز کرنی ہے تو اس کو ایک ultraviolet intense source of ultraviolet اس کے نیچے رکھیں گے اور کچھ منٹس کے بعد جو انفارمیشن ہے وہ ریموو ہو جائے گی دوسری جو ای پروم ہے اس کو الیکٹرکلی اریزیبل پروم کہیں گے الیکٹرکلی اریزیبل جیسے نام سے ظاہر ہے اب الیکٹرک پلسز کی صورت میں اس کو پروگرام کریں گے اور اسی طرح اس کو اریز بھی اسی طرح کریں گے اب کیونکہ آپ کو پروم جو ہے وہ سرکٹ سے نکالنی نہیں پڑتی یو وی لائٹ کے نیچے یو وی لائٹ کے نیچے رکھنے کے لیے سو بیسکلی سرکٹ میں رہتے ہوئے ادھر آپ ڈائریکٹلی پروگرام کر سکتے ہیں اور اریز کر سکتے ہیں سو بیسکلی یہ دو تین قسمیں ہیں روم کی آئیے دیکھتے ہیں کہ جو ماسک روم ہے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں بیسکلی ایک سیل جو ہے جو کہ ون یا زیرو کو اسٹور کرتا ہے وہ ایک ٹرانزسٹر کی مدد سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ٹرانزسٹر جو پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں موسفیئر ٹرانزسٹر ہے جس کا گیٹ جو ہے وہ ایک رو لائن لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ٹرانزسٹر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک کالم لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو so, جو بھی ٹرانزسٹر ایک رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کے گیٹس کنیکٹڈ ہیں جو ہی ایک رو سلیکٹ ہوتی ہے وہ سارے ٹرانزسٹر بیسکلی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے آن ہو جائیں گے ان سارے ٹرانزسٹر کی جو آؤٹ پٹ لائن ہے وہ کالم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو کالم پہ وہ انفارمیشن آ جائے گی سو ایک ٹرانزسٹر جو گیٹ کے ساتھ جو جس کا گیٹ رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جب گیٹ ایکٹیویٹ ہوگا ٹرانزسٹر آن ہوا آؤٹ پٹ پہ ہمیں 5 وولٹس آ جائیں گے دیٹ مینس لاجک 1 آ جائے گا اگر آپ نے لاجک زیرو پروگرام کرنا ہے تو بیسکلی کیا کریں گے جو کنیکشن ہے between the gate and the row وہ آپ نے ریموو کرنا ہے سو بیسکلی آئیے دیکھتے ہیں کہ جو ایک سیل ہے جس میں ہم نے لاجک ون پروگرام کیا ہوا ہے لاجک زیرو پروگرام کیا ہوا ہے یہ کیسے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے سرکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں روم سیل کا سرکٹ ڈائگرام دکھایا گیا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ٹرانزسٹر ہے جس کا گیٹ رو لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے کالم لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو ہی رو سلیکٹ ہوگی ٹرانزسٹر آن ہو جائے گا اور آؤٹ پٹ کالم لائن پہ 5 وولٹس آ جائیں گے 5 وولٹس ریپرزینٹ کر رہے ہیں لاجک 1 کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں اسی طرح کا ٹرانزسٹر ہے تو اس کا جو گیٹ ہے وہ رو کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے اب جب رو سلیکٹ ہوتی ہے ٹرانزسٹر سلیکٹ نہیں ہوگا سو آؤٹ پٹ پہ اس کے زیرو وولٹس ہوں گے زیرو وولٹس ریپرزینٹ کر رہے ہیں لاجک زیرو کو سو بیسکلی روم میں ون اسٹور کرنے کے لیے یا لاجک ون کو اسٹور کرنے کے لیے جو گیٹ ہے اس کا کونیکشن رو کے ساتھ ہے اور لاجک زیرو اسٹور کرنے کے لیے ٹرانزسٹر کا جو گیٹ کونیکشن ہے وہ رو کے ساتھ نہیں ہے ڈسکونیکٹ کیا ہوا ہے ابھی ہم نے ایک روم کا اسٹرکچر دیکھا ایک سیل کا ڈائگرام دیکھا سر کے دیکھا جیسے کہ ڈائگرام میں دکھائی گیا سمپلی ایک ٹرانزسٹر کی مدد سے ہم ایک بٹ آف انفارمیشن کو اسٹور کر رہے ہیں سو so, اگر ٹرانزسٹر رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ون اسٹور ہو رہا ہے اگر ڈسکونیکٹڈ ہے اس کا گیٹ جو ہے رو کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے زیرو اسٹور ہو رہا ہے بیسکلی روم جو ہے اسی طرح ایک ارے کی فارم میں آرگنائز ہوگی اس کے نمبر آف روز ہوں گے نمبر آف کالمس ہوں گے سو so, کوئی بھی سیل اگر آپ نے ایکسیس کرنا ہے بیسکلی ریڈ کرنا ہے رائٹ تو کر نہیں سکتے سو اگین ایڈریس بھیجیں گے ایڈریس جو ہے وہ ڈی کوڈ ہوگا اپروپریٹ رو سلیکٹ ہوگی اپروپریٹ کالم سلیکٹ ہوگا اور ادھر سے انفارمیشن ہم پڑھ سکتے ہیں سو ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ایک سمپل لت سے ایٹ روز ہیں اور چار کالمس ہیں سو بیسکلی کتنی انفارمیشن اسٹور ہوگی اور یہ ٹرانزسٹر کیسے ایکسس ہوں گے بیسکلی ایٹ اگر روز ہیں اور فور کالمس ہیں سو ہم basically four bit information at location میں اسٹور کر رہے ہیں لیکن ہر رو کے ساتھ چار ٹرانزسٹر کنیکٹڈ ہیں سو لیٹ از سپوز کہ پہلی رو میں ہم one one one one store کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم پڑھ سکتے ہیں سو بیسکلی پہلی رو کے ساتھ چاروں ٹرانزسٹر کے گیٹس کنیکٹڈ ہوں گے سو جو ہی آپ ایڈریس بھیجتے ہیں پہلے لوکیشن کا پہلی رو سلیکٹ ہو جائے گی جس کی مدد سے چار ٹرانزسٹر آن ہو جائیں گے ان چاروں ٹرانزسٹر کے جو آؤٹ پٹ ہیں وہ اپروپریٹ کورسپونڈنگ کالم لائنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور کالم لائنس سے ہم ڈیٹا پڑھ سکتے ہیں لیٹ از سپوز جو سیکنڈ رو ہے یا سیکنڈ لوکیشن ہے اس میں سارے زیروز اسٹور کیے ہوئے ہیں سارے زیرو اسٹور uh, کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سیکنڈ رو پہ جو چار ٹرانزسٹر ہیں ان چاروں کے گیٹس جو ہیں رو کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں سو بیسکلی جب آپ ایڈریس بھیجتے ہیں سیکنڈ رو کا سیکنڈ رو سلیکٹ ہوگی ٹرانزسٹر کیونکہ سلیکٹ نہیں ہو رہے کیونکہ کنیکشن نہیں ان کا ان کے چاروں کورسپونڈنگ کالمس آؤٹ پٹ پہ زیروز آئیں گے سو آپ جب انفارمیشن پڑھیں گے آپ کو چار زیروز ملیں گے اسی طرح لیٹر سپوز کہ تیسری رو میں جو چار transistor one one zero zero store کیا ہوا ہے سو اگین بیسکلی کیا ہوگا پہلے جو دو ٹرانزسٹرز ہیں وہ رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کا گیٹ کا کنیکشن ہوگا جو نیکسٹ ٹو ٹرانزسٹرز ہیں ان کا گیٹ کنیکشن رو کے ساتھ نہیں ہوگا سو so اگین جب آپ ایڈریس بھیجتے ہیں تیسری رو سلیکٹ ہوگی پہلے دو ٹرانزسٹر کا output of course 5 volt 5 volt ہوگا لاجک 1 اور دوسرے جو نیکسٹ ٹو ٹرانزسٹر ہیں ان کا آؤٹ پٹ زیرو ہوگا تو آپ آؤٹ پٹ پہ 1100 پڑھ سکتے ہیں یہ جو بھی اسٹرکچر ڈسکرائب کیا ہے سمپل سا اسٹرکچر ہے ایک ہی ڈیکوڈر چاہیے جس سے آپ روز سلیکٹ کر رہے ہیں کالم سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کا روم کا سائز بڑھ جاتا ہے تو اگین جو ایسا ہم نے ریم میں ڈسکس کیا تھا ڈیکوڈر کا سائز بھی بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے ڈیلے آئے گا ایکسس ٹائم جو ہے بڑھ جائے گا سو ڈی کوڈرس کے سائز کو ریڈیوس کرنے کے لیے بیسکلی ایڈریس کو سپلٹ کر رہے ہیں into row address and column address so اسی طریقے سے جب آپ ایڈریس اپلائی کرتے ہیں ان کو سپلٹ کر لیا جاتا ہے رو ایڈریس ڈی کوڈر جو ہے رو سلیکٹ کرے گا اور کالم ایڈریس ڈی کوڈر جو ہے کالمس کو سلیکٹ کرے گا سو جہاں ایک رو اینڈ کالم انٹرسیکٹ کر رہے ہیں بیسکلی وہ سیل سلیکٹ کرتے ہیں ادھر سے ہم انفارمیشن پڑھ لیتے ہیں ریڈ کر لیتے ہیں اس میں سو آئیے دیکھتے ہیں پہلے یہ جو ہم نے سمپل ڈسکرپشن کی تھی ایک روم کی اسٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک ایکچوئل روم کو دیکھتے ہیں جو کہ رو اور کالمس کی فارم میں آرگنائز ہے اور سلیکٹ ہوتا ہے ڈائگرام میں روم کا جنرل آرکیٹیکچر دکھایا گیا جس میں صرف ایک ایڈریس ڈیکورر ہے اس روم میں بیسکلی سکسٹین لوکیشنز ہیں اور سکسٹین لوکیشنز پہ ایک بائٹ اسٹور ہو رہی ہے سو ایٹ اے ٹائم جب ایک لوکیشن سلیکٹ ہوتی ہے ایک بائٹ پڑھ سکتے ہیں so input of course four ہیں کیونکہ سکسٹین لوکیشن ہیں ٹو ریسٹ پاور فور جو ہیں سکسٹین بنتا ہے ایڈریس ڈی کوڈر کے آف کورس چار ان پٹس ہیں اور سولہ آؤٹ پٹس ہیں ڈیپینڈنگ آن دی ایڈریس ان پٹ ایک آؤٹ پٹ سلیکٹ ہوگا جس کی مدد سے ہم ایک رو کو سلیکٹ کر رہے ہیں جو اسکوئر دکھائے گئے ہیں یہ بیسکلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں ٹرانزسٹر کو جس کا گیٹ رو کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لاجک ون اسٹور ہوا ہوا ہے یا زیرو اسٹور ہوا ہوا ہے سو لیٹ سپوز ایک ایڈریس آپ نے اپلائی کیا جس کی وجہ سے روڈ ٹو سلیکٹ ہو جاتی ہے روڈ ٹو میں جتنے بھی ٹرانزسٹر وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اگر ان کا گیٹ جو ہے اس رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اگر ان کا گیٹ کنیکٹڈ نہیں ہے سو آؤٹ پٹ پہ زیرو آئے گا ورٹیکل جو لائنس دکھائے گی وہ کالم لائنس ہیں سو ان پہ انفارمیشن آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیٹا آؤٹ پٹ پہ جیسا کہ ہم نے بتایا ایکچوئل جو روم ہے اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے ان دی فارم آف اے رے جس کے روز بھی ہیں اینڈ کالمس بھی ہیں روز کو سیپریٹلی سلیکٹ کرنا ہے اور کالمس کو سیپریٹلی سلیکٹ کرنا ہے ڈائگرام میں ایک internal structure of a 264 six four into four ROM دکھایا گیا ہے that means 264 sixty four location ہیں اور ہر لوکیشن پہ فور بیڈس یا ایک نیبل اسٹورڈ ہے ڈائگرام میں جیسا کہ میموری ارے میں دکھایا گیا it's a 32 two by thirty two array that means 32 rows ہیں اور 32 ٹو کالمس ہیں سو so یہ 264 sixty four into four ROM جو ہے 32 two by thirty two array میں کیسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے آئیے ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک رو ڈیکوڈر دکھایا گیا جس کی five input address lines ہیں دیٹ مینس رو جو ڈیکوڈر ہے فائیو ایڈریس بٹس کو ڈیکوڈ کر رہا ہے اس کی آؤٹ پٹ میں 32 ٹو لائنس ہوں گی that means thirty two rows ہوں گے نیچے جو ہے column decoder and I O circuit کے نام سے ایک بلاک دکھایا گیا ہے جس کے ان پٹ پہ کالم ایڈریس ہیں سو ٹوٹل جو ایڈریس ہے لوکیشنز کو سلیکٹ کرنے کے لیے بیسکلی آٹھ لائنس چاہیے فائیو جو لائنس ہیں وہ رو ڈی ڈیکوڈ کر رہے جس کی مدد سے ہم ایک رو سلیکٹ کر رہے ہیں آؤٹ آف تھرٹی ٹو جو تین مزید ایڈریس لائنس ہیں ان کو کالم ڈیکوڈر جو ہے وہ ڈیکوڈ کر رہے جس کی وجہ سے ہم آٹھ بیسکلی آؤٹ پٹ لائنس کو یا کالمس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ادھر جو آرگنائز کیا ہوا ہے اس میں بیسکلی کالم لائنس 32 ٹو ہے آٹھ نہیں ہے کوڈر بیسکلی امپلیمنٹ کیا گیا ہے eight into one multiplex کی مدد سے so four eight into one multiplex use کیے گئے ہیں سو so, ہر ملٹی پلیکسر پہ ایک نیبل کا ایک بٹ کنیکٹڈ ہے سو لیٹر سپوز ایک نیبل ہے اس کا پہلا والا بٹ جو ہے وہ پہلے والے ایٹ ٹو ون پلیکسر کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا نیبل کا جو دوسرا بٹ ہے وہ دوسرا جو eight to one multiplexer ہے اس کے پہلے والے پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اسی طرح جو تیسرا بٹ ہے نیبل کا وہ تیسرے eight to one multiplexer کے پہلے والے پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اور اسی طرح چوتھا جو بٹ ہے نیبل کا وہ چوتھے eight to one multiplexer کے پہلے والے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا سو جو چاروں ملٹی پلیکسز ہیں وہ سائملٹینیسلی ان کے انپٹس سلیکٹ ہوتے ہیں سو so, اگر کالم ایڈریس لائنس پہ 000 ہے چاروں ملٹی پلیکسز کے پہلے والے پٹ سلیکٹ ہو جائیں گے اور آؤٹ پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہے پہلے والے انپٹ پہ وہ آؤٹ پٹ پہ آ جائے گی اسی طرح جو نیکسٹ نیبل ہے اس کی چار پٹس جو ہیں سیکنڈ پٹس چاروں ملٹی پلیکسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو so, اگر کالم ایڈریس پہ ٹو آ رہا ہے سو سیکنڈ انپٹ سلیکٹ ہو جائے گا اور آؤٹ پٹ پہ سیکنڈ نیبل جو ہے وہ انفارمیشن ہم پڑھ سکتے ہیں سب سے نیچے چپ انیبل سرکٹ دکھایا گیا ہے بیسکلی ایک اینڈ گیٹ ہے جس کے انورٹڈ انپٹس ہیں چپ انیبل جب ہم کریں گے تو آؤٹ پٹ بفر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے اس کی مدد سے ہم انفارمیشن کو پڑھ سکتے ہیں اگر چپ انیبل ایکٹیو نہیں ہے آؤٹ پٹ بفر سلیکٹ نہیں ہوں گے ہم انفارمیشن نہیں پڑھ سکتے ابھی ہم نے جنرل آرکیٹیکچر دیکھا شروع میں ایک جنرل آرکیٹیکچر ڈسکرائب کیا تھا جس میں ایک ہی ڈیکوڈر لگا ہوا تھا ڈیکوڈر کی مدد سے ہم ڈفرنٹ رو سلیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو بھی انفارمیشن ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں پھر ہم نے بات کی تھی جب آپ کا روم سائز انکریز ہو جاتا ہے تو ایک ڈیکوڈر ہم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیکوڈر میں بہت سارے گیٹس یوز ہوں گے جس کی وجہ سے ایکسس ٹائم بڑھ جائے گا آپ کو انفارمیشن لیٹ آپ پڑھیں گے سو ایکسس ٹائم کو ریڈیوس کرنے کے لیے بیسکلی آپ نے ڈی کوڈر ڈیزائن کو سمپلیفائی کرنا ہے سو so, اسی طرح جس طرح ہم نے ریم میں کیا تھا ایڈریس ان پٹ کو آپ اسپٹ کر رہے ہیں two column address address and row دو بیسکلی ڈی کوڈرز آپ یوز کر رہے ہیں جو کالم ڈی کوڈر ہے بیسکلی وہ بنا ہوا ہے ملٹی پلیکسز کی ہیلپ سے سو so, ان دو ڈی کوڈرز کی مدد سے ہم ایک پرٹیکولر لوکیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں ادھر سے انفارمیشن پڑھ لیتے ہیں آئیے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں روم ایپلیکیشن پہ روم کہاں اپلائی ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ روم جو ہے بیسکلی سیٹ آف انسٹرکشن جو ہیں ان کو اسٹور کرنے کے لیے کام آتا ہے جب بھی سسٹم آپ آن uh, کریں گے وہ انفارمیشن روم سے پڑے گا اپنے آپ کو انیشلائز کر لے گا اس کے علاوہ روم ہم یوز کر سکتے ہیں فار کنورژن بیسکلی کنورژن کیا ہے لیٹ سپوز کہ آپ کے پاس ایک بائنری انفارمیشن ہے فور بٹ بائنری انفارمیشن ہے zero one two three four and one اس کو آپ نے گرے کوڈ میں بائنری کوڈ ہے گرے کوڈ میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک روم لیں اس کے ایڈریس زیرو پہ گرے کوڈ کا ایکویلنٹ زیرو آپ اسٹور کر دیں اسی طرح پہلی لوکیشن پہ ایڈریس ون پہ آپ گرے کوڈ جو ایکویلنٹ ون ہے وہ اسٹور کر دیں اسی طرح جو لوکیشن ٹین ہوگی اس میں بائنری جو ہے ten one zero one zero اس کا جو گرے کوڈ ایکویلنٹ ہے وہ آپ اسٹور کر دیں سو so, جب آپ نے کنورٹ کرنا ہے کسی بھی ایک نمبر کو آپ نمبر جو ہے ایز این ایڈریس جنریٹ کریں وہ روم کے ان پٹ پہ اپلائی کریں آپ ریڈ سگنل کو ایکٹیویٹ کر دیں اس لوکیشن پہ جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ آپ پڑھ سکیں گے سو so, یہ تھوڑی دیر میں اس روم کو دیکھتے ہیں اس کے کانٹینٹس کو دیکھتے ہیں اور کن ایڈریس پہ یہ کانٹینٹس پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے read cycle of course ROM میں جیسے ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں صرف ریڈ کر سکتے ہیں رائٹ نہیں کر سکتے تو ریڈ سائیکل کیسا ہوگا اس کے ٹائمنگز جو ہیں پیرامیٹرس وہ کیا ہوں گے وہ ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں سو so, آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں روم کے کانٹینٹس کو جب روم یوز ہو رہا ہے فار این ایپلیکیشن اس کے بعد ریڈ سائیکل کو before we have a look at the ROM contents and read cycle کچھ اور اپلیکیشن کی بات کر لیتے ہیں ایک ایپلیکیشن جو ہے basically look up table again conversion جو ٹیبل ہے اس سے ملتا جلتا ہے لک اپ ٹیبل میں بھی کچھ ویلوز ہوں گی آپ ایڈریس جنریٹ کرتے ہیں جو اپروپریٹ ویلو ہے اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں so conversion table look up table ملتے جلتی چیزیں ہیں سو so, آئیے دیکھتے ہیں ان کے کانٹینٹس کو ڈائگرام میں ایک sixteen location four bit ROM دکھایا گیا جس میں سکسٹین ڈفرنٹ ویلیوز اسٹورڈ ہیں ہر ویلو جو ہے فور بیٹ کی ہے سو ایڈریس زیرو پہ انفارمیشن جو اسٹور ہے وہ زیرو زیرو زیرو زیرو ہے اسی طرح پہلے ایڈریس پہ ون اسٹور ہے ایڈریس ٹو پہ زیرو زیرو ون ون ہے بیسکلی کوڈ ہے فار بائنری ٹو اسی طرح ایڈریس تھری پہ zero zero one zero store ہے جو کہ ہے gray code for binary three last location پہ اگر آپ دیکھیں ون ون ون ون پہ جو کہ ففٹین بنتا ہے سو اس کا جو اکیولنٹ گرے کوڈ اکیولنٹ ہے وہ ون زیرو زیرو زیرو ہے سو اگر آپ نے بائنری کوڈ کو گرے کوڈ میں کنورٹ کرنا ہے سمپلی آپ ایڈریس جنریٹ کریں گے اس ایڈریس پہ جو بھی انفارمیشن ہوگی جو بھی ڈیٹا انفارمیشن ہوگی وہ ریپرزینٹ کرے گا اس کا gray code so let us suppose آپ address zero one one one generate کر رہے ہیں جو کہ بائنری کوڈ سیون اس لوکیشن پہ زیرو ون زیرو زیرو پڑا ہوا ہے جو کہ گرے کوڈ سیون کا اکیولنٹ ہے اسی طرح اگر one zero zero one generate کرتے ہیں جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے بائنری نائن کو اس کا جو گرے کوڈ ایکلنٹ ہے وہ ون ون زیرو ون ہے وہ اس کے کورسپونڈنگ ڈیٹا سیلس میں پڑا ہوا ہے جو کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں ڈائگرام میں روم کا ریڈ سائیکل ٹائم دکھایا گیا ہے کافی سمپل اسٹریٹ فارورڈ سا ہے سب سے پہلے جو ہے ویلڈ ایڈریس سگنل دکھایا گیا ہے اس کے بعد چپ سلیکٹ سگنل دکھایا گیا اور سب سے نیچے ڈیرا سگنل دکھایا گیا سو so, کوئی بھی انفارمیشن روم سے پڑھنی ہے تو پہلے ایڈریس اپلائی کرنا ہوگا اس کو اسٹیبل مینٹین کرنا ہے جب تک انفارمیشن پڑھ نہ لی جائے سو ایڈریس ویلڈ ہو گیا اس کے بعد چپ سلیکٹ چپ سلیکٹ ادھر پہلے ایکٹیویٹ ہو رہا ہے بعد میں بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس میں ڈیٹا جو ہے وہ ایک خاص ٹائم کے بعد اویلیبل ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں ایکسس ٹائم ایڈریس اپلائی کیا ایڈریس کے اسٹیبل ہونے کے بعد جو ہے ایک منیمم ٹائم لگے اس کے بعد انفارمیشن اویلیبل ہے اس ٹائم کو ہم ایکسس ٹائم کہہ رہے ہیں روم کا ریڈ سائیکل دیکھا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے جس طرح ہم ریم میں کر رہے تھے بالکل اسی طریقے سے اپنے ایڈریس اپلائی کرنا ہے چپ سلیکٹ سگنل کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس انفارمیشن ڈیٹا لائنس پہ آ جائے گی جو ایڈریس اور ڈیٹا کی اویلیبلٹی میں جو ڈیلے ہے اس کو ہم ریم روم کا ایکسس ٹائم کہیں گے ایکسس ٹائم ڈیلے کہیں گے اگر روم فاسٹ ہے تو یہ جو ایکسیس ٹائم میں کم ہوگا اگر روم سلو ہے تو یہ ایکسیس ٹائم زیادہ ہوگا آئیے بات کرتے ہیں پی رومس پہ پروگرامیبل رومس پہ پروگرامیبل روم جو ہے جو پہلی ٹائپ کی ہے جس کو ہم ایک دفعہ پروگرام کر سکتے ہیں اس کے بعد پروگرام نہیں کر سکتے بیسکلی اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا اس کا اسٹرکچر جو ماسک روم ہے اس سے بالکل آئیڈینٹیکل ہے وہی ٹرانزسٹر ہے جس کا گیٹ رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور آؤٹ پٹ جو ہے کالم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کالم اور آؤٹ پٹ جو پوائنٹ ہے ٹرانزسٹر کا اس کے درمیان ایک فیوز لگایا جاتا ہے سو اگر آپ نے پروگرام کرنا شروع میں جب آپ پی روم کو پروگرام کریں گے پروگرام کرنے سے پہلے سارے فیوز انٹیکٹس ہیں انٹیکٹ ہیں جو ہی آپ پروگرام کریں گے آپ نے ون اسٹور کرنا ہے تو فیوز کو آپ نے بلو نہیں کرنا اس کو رہنے دینا ہے سو دیٹ مینس ٹرانزسٹر کا کنیکشن کالم کے ساتھ ہے جب بھی رو سلیکٹ ہوگی ٹرانزسٹر ایکٹیویٹ ہو جائے گا آن ہو جائے گا آؤٹ پٹ پہ آپ کے پاس فائیو وولٹس آ جائیں گے لاجک ون کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اگر آپ جو فیوز ہے ٹرانزسٹر اور کالم کے درمیان اس کو آپ ہٹا دیتے ہیں دیٹ مینس کنیکشن جو ہے ٹرانزسٹر کے آؤٹ پٹ کا کالم سے ختم ہو گیا سو so اگین اگر ٹرانزسٹر سلیکٹ ہوتا ہے بائی سلیکٹنگ دی رو اس کے آؤٹ پٹ جو ہے وہ 5 وولٹ ہوگا پر کیونکہ وہ کنیکٹڈ نہیں کالم کے ساتھ تو ادھر انفارمیشن نہیں آئے گی اب یہ فیوز جو ہے کیونکہ آپ ایک دفعہ جب اس کو ہٹا دیں گے بند کر دیں گے تو دوبارہ آپ فیوز جوڑ نہیں سکتے دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ جو پی روم ہے اٹس پروگرام ونس ایک دفعہ ہم نے پروگرام کر دیا اس کے کانٹینٹس آپ دوبارہ چینج نہیں کر سکتے تھوڑی دیر میں اس کا ڈائگرام کو دیکھتے ہیں کہ پی روم کے جو ٹرانزسٹر ہیں فیوز کیسے لگے ہوئے اور کالم اور ٹرانزسٹر کے درمیان جب بلو کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا نیکسٹ جو ہے U V E PROM U V E PROM جو ہے سملر اسٹرکچر ہے ٹرانزسٹر ہے اس کو ہم بار بار پروگرام کر سکتے ہیں اور اریز کر سکتے ہیں ہم اریز کیسے کرتے ہیں یو وی لائٹ کے نیچے رکھ کے اس کا ہم انٹرنل اسٹرکچر تو نہیں دیکھتے اس کا ہم دیکھتے ہیں جنرل سمبل ایڈریس لائنس کتنی ہیں ڈیٹا لائنس کتنی ہیں اور جو کنٹرول سگنلز ہیں وہ کون سے ہیں اور اس کو پروگرام کیسے کرتے ہیں سو آئیے پہلے دیکھتے ہیں پی روم کا اسٹرکچر اس کے بعد جو ہے ای e پروم جو ہے یو وی ای پروم جو ہے اس کے سمبل کو اور اس کے پروگرامنگ ٹیکنیک کو ڈائگرام میں ایک پروگرامیبل روم ارے دکھائی گئی ہے جس میں نو ٹرانزسٹرز دکھائے گئے ہیں سو تین روز ہیں اور تین روز میں تین ٹرانزسٹرز لگے ہوئے ہیں ٹرانزسٹر کے ان پٹس جو ہیں جو گیٹ ہے وہ کالم رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ کالم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تھرو اے فیوز سو اگر فیوز انٹیکٹ ہے اور رو سلیکٹ ہو جاتی ہے سے پہلی والی رو سلیکٹ ہوتی ہے تو تینوں ٹرانزسٹر جو ہیں وہ آن ہو جائیں گے ان کے آؤٹ پٹ جو ہیں فائیو وولٹ ہوں گے اور وہ کورسپونڈنگ جو تین کالمز ہیں ان پہ دکھائی دیے جائیں گے سو so, ادھر سے یہ انفارمیشن بیسکلی ریڈ کی جا سکتی ہے لیٹ سپوز جو لاسٹ ٹو ٹرانزسٹر ان کے جو دو فیوز ہیں جو کہ ٹرانزسٹر کے آؤٹ پٹ کو کالم سے کنیکٹ کر رہے ہیں ان کو ہم ریمو کر دیتے ہیں سو اب نیکسٹ ٹائم جب رو سلیکٹ ہوگی تو پہلا والا جو ٹرانزسٹر ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے پہلے والے کالم پہ اویلیبل ہوگا سیکنڈ والا جو ٹرانزسٹر ہے اس کا آؤٹ پٹ فائیو وولٹ ہوگا پر کیونکہ فیوز ہم نے ریموو کر دیے کالم پہ یہ انفارمیشن نہیں آئے گی اسی طرح جو آخری والا ٹرانزسٹر ہے تیسرا جو ٹرانزسٹر ہے وہ بھی ایکٹیویٹ uh, تو ہو جائے گا اس کے آؤٹ پٹ پہ فائیو وولٹ ہوں گے پر وہ کالم پہ انفارمیشن نہیں آئے گی کیونکہ فیوز بلو کر دیا اب فیوز ایک دفعہ جب بلو کر دیا جائے دوبارہ سے ہم اس کو جوڑ نہیں سکتے سو دیٹ مینس جو پی روم ہے ہے وہ پروگرام ونس ڈائگرام میں ایک ٹو کلو بائٹ کی ای پروم دکھائی گئی جو کہ یو وی ای پروم ہے اس کو الٹرا وائلٹ کے لائٹ uh, کے نیچے رکھیں تو اس کے کانٹینٹس اریز ہو جائیں گے بیسکلی اس قسم کے ای پرومس کے پیکج کے اوپر سینٹر میں ایک کوارٹس ونڈو ہوتی ہے جو میمری سرکٹ جو ہے جو انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے اس کے نیچے اس کو ایکسپوز کرتی ہے یو وی لائٹ کو آئیے دیکھتے ہیں اس کے signals basically two kilo byte ROM ہے سو گیارہ ایڈریس لائنس چاہیے ٹو کے ڈفرنٹ لوکیشن کو ایکسیس کرنے کے لیے ٹو کے بائٹ ہے دیٹ مینس ہر لوکیشن پہ ایک بائٹ اسٹور ہو رہا ہے سو دیر فور آپ کو ایٹ ڈیٹا لائنس چاہیے جو آؤٹ پٹ لائنس ہیں کیونکہ آپ ای پروم میں انفارمیشن لکھ نہیں سکتے نارملی اس کو of course E PROM programmer میں رکھ کے ادھر انفارمیشن لکھی جا سکتی ہے with the help of some control normal use میں جو ڈیٹا لائنس ہیں ان کو ایز آؤٹ پٹ لائنس ہی یوز کیا جائے گا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نیچے آؤٹ پٹ انیبل سگنل ہے ایکٹیو لو سگنل ہے سو نارمل آپریشن میں ای پروم جب یوز ہو رہا ہے ریڈ انفارمیشن ریڈ کرنے کے لیے یہ سگنل ایکٹیو لو سیٹ کیا جائے گا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دو سگنلس دکھائے گئے ہیں چپ انیبل ایکٹیو لو ہے اور ساتھ میں ابلیک پروگرام پی جی ایم لکھا ہوا ہے بیسکلی یہ سگنل یوز ہوتا ہے پروگرامنگ کے لیے اس کے نیچے وی پی پی سگنل دکھایا گیا ہے سو نارمل ریڈ آپریشن میں جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا output enable signal low ہوگا اور چپ انیبل سگنل بھی لو ہوگا ایڈریس اپلائی کریں گے ایڈریس کی مدد سے ایک لوکیشن سلیکٹ ہوگی جس پہ ایٹ بٹ اسٹورڈ ہیں وہ information data output lines پہ آ جائے گی پروگرام کرنے کے لیے جو سی ای پروگرام سگنل ہے اس کو یوز کرنا ہے اور وی پی پی سگنل یوز کرنا ہے V P P signal high D C voltage کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور پروگرام جو سگنل ہے اس پہ ہم pulses D C pulses apply کرتے ہیں سو لیٹ سپوز پہلے ایڈریس پہ آل ونس اسٹور کرنے ہیں سو so, پروگرامنگ کرنے کے لیے ایڈریس آپ اپلائی کریں گے جس کے سارے بٹس زیرو ہوں گے کیونکہ پہلی لوکیشن میں آپ نے انفارمیشن اسٹور کرنی ہے ڈیٹا لائنس پہ سارے ونز اپلائی کریں گے V P P high D C voltage کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پروگرام پن پہ آپ پلس بھیجیں گے جس کی وجہ سے انفارمیشن جو ہے پہلے ایڈریس پہ لیچ ہو جائے گی یا اسٹور ہو جائے گی اسی طرح آپ ایڈریس اگر انکریمنٹ کر دیں ڈیٹا انفارمیشن جو ڈیٹا لائنس پہ اپلائی ہوئی ہے اس کو بھی آپ چینج کر دیں پروگرام جو سگنل ہے اس پہ ایک اور پلس اپلائی کریں so next eight bit information جو ہے سیکنڈ ایڈریس پہ اسٹور ہو جائے گی سو کمپلیٹ ای پروم کو پروگرام کرنے کے لیے ایک کاؤنٹر یوز ہوگا جو کہ ایڈریسز کو انکریمنٹ کر رہا ہے اور ساتھ میں جو ڈیٹا انفارمیشن ہے وہ بھی چینج ہوگی ابھی ہم نے پی روم کا اسٹرکچر دیکھا بیسکلی فیوزز کنیکٹ رہے ہیں کالم کو ٹرانزسٹر کے آؤٹ پٹ سے وہ بلو کر دیں سو so انفارمیشن جو ہے وہ وہ جو سیل ہے زیرو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے زیرو کو اسٹور کر رہا ہے اگر فیوز انٹیکٹ ہے سو so ون کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک دفعہ فیوز بلو ہو گئے دوبارہ سے آپ فیوز کو نہیں جوڑ سکتے دیٹ مینس آپ پروم کو دوبارہ سے پروگرام نہیں کر سکتے اگر آپ نے بار بار پروگرام کرنا ہے تو پھر آپ اریزیبل پروم یوز کریں گے اریزیبل پروگرام پروم میں ہم نے اس کا اسٹرکچر تو ڈسکس نہیں کیا پر ہم نے ایک یو وی ای پروم کو دیکھا بیسکلی اس کی ڈفرنٹ پنس ہیں کنٹرول پنس ہیں جس کی وجہ سے جس کی مدد سے ہم انفارمیشن نارمل یوز میں پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو پروگرام بھی کر سکتے ہیں آئیے اب ایک اور میموری کی بات کرتے ہیں بیسکلی یہ میموری جو ہے اس کو ہم فلیش میموری کہتے ہیں فلیش میموری کیا ہے پہلے ہم جنرلی میموری کے کریکٹرسٹکس ڈسکرائب کرتے ہیں جو اچھی میموری ہے اس کی کیا ایبلٹیز یا کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے بیسکلی میموری جو ہے ریڈ رائٹ ہونی چاہیے ہم ریڈ بھی کر سکیں رائٹ بھی کر سکیں ہائی ڈینسٹی ہونی چاہیے تھوڑی سی جگہ میں بہت ساری انفارمیشن ہم اسٹور کر سکتے ہوں ایکسیس ٹائم فاسٹ ہونا چاہیے جو ہی ہم انفارمیشن ریڈ کر رہے ہیں یا رائٹ کر رہے ہیں وہ بہت جلد ہمارے پاس اویلیبل ہو ڈیلے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کاسٹ افیکٹو ہو سو so, یہ چار پانچ جو پیرامیٹرز ہیں یہ ہونے ضروری ہیں ہم نے ڈفرنٹ میموریز اسٹڈی کی اسٹیٹک ریم دیکھی synchronous version asynchronous version dynamic RAM دیکھی ڈفرنٹ ٹائپس کے ہیں ہم نے رومس دیکھے ان ساری میموریز میں ڈفرینٹ قسم کے کریکٹرسٹکس ہیں پر یہ جو چار پانچ ہم نے کریکٹرسٹکس ڈسکرائب کیے کسی بھی میموری کے جو ہونے ضروری ہیں جو کہ ہمارے ڈیجیٹل سسٹم کو ہیلپ کرتے ہیں وہ ان ساروں میں نہیں ہیں فلیش ریم ایک ایسی میموری ہے جس میں یہ سارے کریکٹرسٹکس ہیں سو بیسکلی فلیش ریم کام کیسے کرتا ہے اگین ایک سیل جو ہے فلش ریم کا وہ لاجک زیرو کو اسٹور کر سکتا ہے اور لاجک ون کو اسٹور کر سکتا ہے بیسکلی اسٹور کیسے کرتا ہے اگین ٹرانزسٹر ہوتا ہے جو کہ جس پہ ہم چارج اسٹور کرتے ہیں سو گیٹ پہ اگر نیگیٹو چارج اسٹور ہو جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں لاجک زیرو اسٹورڈ ہے اگر اس کے گیٹ پہ ٹرانزسٹر کا جو گیٹ ہے اس میں کوئی چارج اسٹور نہیں ہے تو ہم کہیں گے لاجک ون اسٹورڈ ہے سو یہ دیکھتے ہیں اس کا انٹرنل اسٹرکچر جو سیل ہے جس میں چارج اسٹور ہوتا ہے اور نہیں ہوتا اس کے بعد اس پہ فردر ڈسکشن کرتے ہیں فلش میموری کا ایک سیل جو ہے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں ایک ماس ٹرانزسٹر کی مدد سے جیسا کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ماس ٹرانزسٹر ہے جس کا ایک کنٹرول گیٹ ہے ایک ڈرین ہے اور ایک سورس ہے اس کے درمیان نیگیٹو چارجز دکھائے گئے ہیں سو so, اگر کنٹرول گیٹ پہ پازیٹو وولٹیج اپلائی کیا جائے نیگیٹو چارجز سورس کے تھرو اس کے پاس جمع ہو جائیں گے سو نیگیٹو چارجز کا presence around the control gate یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے لاجک زیرو کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر دیکھیں وہی ٹرانزسٹر ہے کنٹرول گیٹ ہے اس کا ڈرین ہے سورس ہے کنٹرول گیٹ پہ کوئی پازیٹو وولٹیج اگر آپ اپلائی نہیں کریں تو کوئی نیگیٹو چارج اسٹور نہیں ہوگا یا بہت کم چارجز اسٹور ہوں گے یہ بیسکلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں لاجک ون کو فلش ریم کے تین قسم کے آپریشنس ہیں ایک کو کہتے ہیں پروگرامنگ آپریشن ایک کو کہتے ہیں اریز آپریشن اور ایک تیسرا جو آپریشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ آپریشن پروگرامنگ آپریشن میں ہم بیسکلی انفارمیشن فلیش میموری میں لکھ رہے ہیں اریز آپریشن میں آف کورس جو بھی انفارمیشن ہے اس کو ریمو کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ سے ہم پروگرام کر سکیں اور ریڈ آپریشن میں جو بھی انفارمیشن فلیش میموری میں ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اس میں پروگرامنگ میں بیسکلی کیا کرنا ہے information in the form of charges وہ اسٹور کرنے ہیں اگر آپ نے لاجک زیرو اسٹور کرنا ہے تو وہ چارجز اس پرٹیکولر سیل میں آپ نے اسٹور کر دینے اگر لاجک ون اسٹور کرنا ہے تو کوئی چارج آپ اسٹور نہیں کریں گے تو یہ ہوگی پروگرامنگ جب آپ اریز کر رہے ہیں بیسکلی اگین ہم دیکھیں گے کہ بائی اپلائنگ سرٹن وولٹیجز وہ چارجز اگر آپ ریموو کر دیں جتنے بھی سیلز ہیں ایک فلیش میموری میں تو انفارمیشن آپ کے پاس کیا رہے گی میموری جو ہے انیشلائز ہو جائے گی لاجک ون پہ کیونکہ ہم نے پہلے بتایا لاجک ون جو ہے چارجز کا نہ ہونا ریپرزینٹ کر رہا ہے لاجک ون کو سو اریز جب کریں گے سارے چارجز ریموو ہو جائیں گے سارے سیلز جو ہیں ان میں لاجک ون آ جائے گا اسی طرح ریڈ کرنے کے لیے بیسکلی آپ نے سیل سلیکٹ کیا اسی طرح رو اینڈ کالم کی مدد سے اب چارجز اگر ایک پرٹیکولر ٹرانزسٹر پہ ہیں دیٹ وڈ ریپرزینٹ زیرو اگر چارجز نہیں ہیں وہ ون کو ریپرزینٹ کرے گا سو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ پروگرام کیسے کرنا ہے کہاں وولٹ اپلائی کریں گے اور کیسے چارجز ان میں اسٹور ہوں گے اس کے بعد پھر ہم باقی جو آپریشن دیکھیں گے ڈائگرام میں ایک flash memory cell program operation دکھایا گیا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ٹرانزسٹر ہے اس کے کنٹرول گیٹ پہ پلس وولٹیج اپلائی کی ہے جس کو ہم پلس وی پروگرام وولٹیج کہہ رہے ہیں سورس زیرو وولٹ پہ ہے اور ڈرین جو ہے وہ بھی ایک پازیٹو وولٹ پہ کنیکٹ کیا گیا جو ہی کنٹرول گیٹ پہ پوزیٹو وولٹ اپلائی کریں گے سورس پین سے نیگیٹو چارجز گیٹ کے پاس آ کے جمع ہو جائیں گے سو so بیسکلی یہ زیرو لاجک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا اس ٹرانزسٹر کو یا اس سیل کو پروگرام کر دیے for logic zero right hand side پہ اگین وہی ٹرانزسٹر دکھایا گیا ہے جس کے کنٹرول گیٹ پہ کوئی وولٹیج اپلائی نہیں کی گئی ڈرین پہ V D positive V D voltage apply کی گئی ہے کیونکہ گیٹ پہ کوئی پوزیٹو وولٹیج نہیں ہے تو کوئی نیگیٹو الیکٹرانس جو ہیں یا چارجز ہیں وہ اٹریکٹ نہیں ہوں گے دیٹ مینس اس پہ کوئی چارج نہیں ہوگا this represents logic one read operation کے لیے بیسکلی کنٹرول گیٹ جو ہے اس کو ہم پوزیٹو وولٹیج کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے ڈرین اسی طرح پوزیٹو وولٹیج کے ساتھ ہے اور سورس زیرو وولٹ کے ساتھ ہے کیونکہ الیکٹرانس یا نیگیٹو چارج گیٹ کے قریب ایکومولیٹ ہوا ہوا ہے سو اس کا افیکٹ جو ہے وہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا ڈرین کا سورس کے ساتھ کونیکشن نہیں بنے گا so no current would flow so this means کہ اگر کرنٹ فلو نہیں کر رہا اس ٹرانزسٹر پہ لاجک زیرو اسٹورڈ ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر دیکھیں کنٹرول گیٹ پہ اگین پوزیٹو وولٹیج اپلائی کی گئی ہے اس پہ کوئی چارج نہیں ہے پوزیٹو وولٹیج کی وجہ سے ٹرانزسٹر سوئچ آن ہو جائے گا ٹرین اور سورس کے درمیان ایک پاتھ اسٹیبلش ہو جائے گا اور ایک کرنٹ فلو ہوگا تو کرنٹ کا فلو ہونا ٹرانزسٹر میں سے ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اس میں لاجک ون اسٹور ہوا ہوا ہے ریز آپریشن کرنے کے لیے سورس پہ ایک پوزیٹو وولٹیج اپلائی کیا جائے گا اور کنٹرول گیٹ پہ زیرو وولٹیج اپلائی کیا جائے گا کیونکہ سورس پہ پازیٹو وولٹیج اپلائی کیا گیا ہے تو جو بھی الیکٹرانس گیٹ کے قریب ایکومولیٹڈ تھے وہ فلو آؤٹ کر جائیں گے سو دیٹ مینس ٹرانزسٹر جو ہے اریز ہو گیا اور اس پہ لاجک بن آ گیا ابھی ہم نے فلیش میمری کو دیکھا اس کے جو تین آپریشن ہیں پروگرامنگ اریز اور ریڈ آپریشن ان کو دیکھا ٹرانزسٹر میں جو چارجز ایکومولیٹ ہو رہے ہیں ان کو ریموو کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ہم بیسکلی میمری ایکسپینشن پہ بات کریں گے نیکسٹ لیکچر تک اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے خدا حافظ السلام علیکم